اوم سیری ست گردی بھگوان کی جے دیکھیے ہم تھوڑا نر شریر کے بارے میں بتانے کا پریاس کریں گے اس منشری کو نر شریر کیوں کہا جاتا ہے ہمارے شاستروں میں یا مہا پروشوں کے دوارا اس منشتن کی بور بھوری پرشنسا کی گئی ہے گوسوامی تلسی داس جی کہتے ہیں کہ بڑے بھاگ مانوش تن پاوا سر دربھ سدگنتھن گاوا سادھن دھام موچھ کر دوارا پائے پر لوگ سوارا کہ سادھن کا یہ دھام ہے دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نرسم نرسم نہیں کونو دیہی جیو چراچر جا سکتے ہی شرگ نرک اپورگ نشینی گیان براگ بھگت کیا نرتن ہے جو گیان بہراگ بھکتی سورگ نرک کو پردان کرنے والا ہے نرتن بھو بارد کہوں بیرو سنمکھ مرت انگرہ میرو کرن دھار سدگ دا دلب سائے سلب کر پاوا کہ نرتن ہے کیا کہ بہت سندھ کا ایک بیڑا ہے جہاز ہے پار جانے کا اپائے ہے بن پترکا میں بھی کہتے ہیں گوسوامی تلسی کہ منش دیہ سادھ سراہت سو سنیہ سی پی کے کس میں بھگوان کا پریم چھپا ہوا ہے گیتا میں بھی آیا ہے کہ انتم اسکھم لوک مم پراپت بھجسو مام کہ انتیہ اراتا چھڑ بنگل سکھ رہیت کنت دل منش شریر پا کر میرا بھجن کر اشد میں ہے کہ اجنما پرکاشروپ اس پرماتما کا گیارہ دواروں والا یا منش روپی نگر ہے اس میں منش دھیان آدی سادن کر کے ودے مکت ہو جاتا ہے شوک رہت ہو جاتا ہے مکتی کو پراپت کر لیتا ہے سوامی وویکانند بھی کہتے ہیں کہ منش شریر ہی پرماتما کا سروچ ساک مندر ہے اس لیے ساکار دیوتا کی پوجا کرو تو ہر مہا پروشوں نے اس منش شریر کی بور بور پرسنسا کی گئی ہے اور یہی نہیں اسے انیک ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے آدمی آدم ہوا کے سنتان ہونے سے اسے آدمی کہا گیا منشیہ مننا منشیہ منن کرنے کی پروتی ہے اس لیے اسے منوشیہ کہا گیا آدمی یہ نر نرمتے نر جو وشو میں رمن نہیں کرتا ہے اس لیے اسے نر کہا گیا ہے مانو منوج مہاراجا منو کی سنتان ہونے سے اس لیے مانو اور منوج کہا گیا ہے جن لوگ ارتھات منشیہ ایک ساماجک پراڑی ہے سماج میں رہنا پسند کرتا ہے اس لیے جن لوگ کی سنجیا دی گئی لیکن آدمی جن لوگ مانو یہ سب کہنا اس کے لیے سارتک ہے لیکن منش اور ایک نر ایک وشیش یوگتا ہے آج آپ بھجن چنتن کرنے لگیں تو کیا آپ من آپ کا رکتا ہے بار بار جو سنسار میں اب تک ہم وشے بھوگ میں رمے ہوئے ہیں اسی کا چنتن آتا ہے تو نر ایک وشیش اوستھا جب ہمارا من وشیوں میں رمن نہ کرے یہ چھمتا آ جائے کہ ہمارا من وشے میں نہ جائے بھجن میں رمنے لگے بھگوان میں رمنے لگے تب ہمیں نر کہا گیا ہاں اتنا اوشیہ ہے کہ اسے نر اس لیے کہا کہہ سکتے ہیں منوش اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب یوگیہتا اس میں پرسپت ہے اسے ہمیں لانا ہے جیسے آم کے چھوٹے پودے کو بھی آم کہتے ہیں امولے کو اور ایک پورن وکست جس میں ڈال ہیں پتیاں ہیں پھل ہیں اسے بھی آم کہتے ہیں لیکن پورن سارتھکتا پورن کہنے کی ناماولی میں وہ پورن وکست جو آم ہے وہی ہے امولہ جو ہے وہ وکست نہیں ہے لیکن پھر بھی عام کہتے ہیں اسی طرح سے منو شریر کو ہم نر تبھی کہتے تو ہیں بس اس یوگتا کو ہمیں لانا ہے جب تک ہم نہیں لائے تب تک ہم اس کے اندر پرسپت چھمتا ہے جو وشٹ یوگتا ہے جس کے دوارا مہا پروشوں کے دوارا پرشنسا کی گئی اس کی سارتکتا کو ہم نہیں لا سکتے ہیں سب میں رہتے رہتے اگر ہم بجن نہیں کیے چنتن نہیں کیے اس یوگتا کو نہیں لائے تو گوسا میں تلسی داس جی جگہ کہتے ہیں کہ رام چندر کے بجن بن جو پد چہنوان جان ونت اپ سو رشو بن پوچھ بسان کہ وہ کوڑا پشو ہے بنا پوچھ بنا سنگھ اور پوچھ کا اور پشو میں اس میں کوئی انتر نہیں ہے کیونکہ بھ ندرا میتھن آہار یہ سب یوگیتا تو پشو میں بھی ہے آپ میں بھی ہے تو آپ کی اتنی پرشنسا کیوں اس لیے کہ اس یوگتا کو ہمیں سن سن لانا ہے مہا پھر سر سان سے تبھی ہم نرسری میں ہو سکتے ہیں اب دیکھیے گیتا میں بھی ہے کہ پوری سی نا میں کرور پانڈو میں کیول ایک مات ارجن نر تھا اور بھگوان نارائن تھے بھگوان نے کہا جب براٹ روپ دکھایا اس میں کہ سمپور دونوں پچھوں کی یودھا کے منہ میں سماہی ٹوٹے جا رہے ہیں اس کے بھگوان بولے کہ ارجن تم ان مارے ہوئے مردوں کو مارو کام ہم کرے یس تو لے ماتر کھڑا بھر رہا ارتھات یہ ساد کا ایک وشٹ استر آ جانے پر بھگوان نرچ پرچھر کے روپ میں بھلی پردک کے من کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں سمپور دکھا کر کے سنا کر کے دیکھ جی ویکار ہیں لیکن یہ سماپت ہوں گے پوری طرح سے بھگوان اس ویکاروں کے دمن کرنے کی یوگ شم کی ویوستھا اپنے ہاتھ میں لے کر کے سادک کو آگے بڑھاتے ہیں کا مطلب جب بھی سادن چنتن میں پروت ہوتا ہے تو مائک پروتی کام کرو لو مو یہ بادا کے روپ میں آکرامک کھڑی ہوتی ہیں ان سے پار پانا تو اب تک ہم جو بدھ کے استر ان کا نراکرن کرتے تھے بھگوان ہردے سے پورن روپ سے جاگت ہو کر ہمارا مارک پرشست کرنے لگتے ہیں تبھی جا کر ہم نر کی شرح میں کھڑے ہوتے ہیں ارجن یو تھا چتری استر کا سادک تھا چتری کوئی جات نہیں ہے ویش شو یہ سب سادھنا کی یوگیہتا ہے اگر ہم بجن نہیں کرتے تو شوھر بھی نہیں ہے ویشیہ بھی نہیں چتری بھی نہیں براہن بھی نہیں ہے ایک سادھارن منشیہ ہے تو کمش سو سے ویشیہ اور ویشیہ سے چل کر چتری کی اوستھا میں سادک نر چر میں ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں سوریہم تیجو درتی داچم یدھے چاپ پلائنم دان مشرو چھاتر کرم سواجم سوریہ سور ویرتا بھلی پر چمتا یا پیچھے نہ ہٹنے کا بھاؤ سور ویرتا ایشوری تیز دریا بھجن تنچن میں دچتا دھتا اور بھگوان اسی کے انوسار سادھو کو بتاتے ہیں کہ اب ویکار آنے والا ہے کتنا ویکار چلا گیا یہ پرابلم آ رہا ہے نراکرن ہو گیا یہ سب بھگوان ایشر تیز کا مطلب پل پل بھگوان آپ کو اپنی سادھنا سے اوگت کراتے ہیں بیکاروں سے تیج دھیرتا دھتا اور دان کا مطلب پوری طرح سمرپت بھاؤ مہاپروش کے پرتی کہ باہر سے مہاپروش جو کہتے ہیں اور اندر سے جو آدیش ملتا ہے اس پر پوری طرح سے اڈگ رہنے کی چھمتا جسے دادا گردیو کا آدیش دیا کپڑا اتار دو گھر دوار چھوڑ دو تو دادا گردیو نر شرینی میں تھے اگلے جنم سے ان کی ویسے اور بیس اور شدر کی سادھنا پوری ہو چکی تھی ترنت دادا گردیو نے ایک پل میں کپڑا اتار دیا گھر چھوڑ دیا جو جو بھگوان پوری طرح سے اس پر اڈگ رہنے کی چھمتا آ جائے اور دان دان بھاوشچ کہ ایشور سبھی بھاؤ پر سوامی بھاؤ کہ اس پر من بھلی پرکار سے اس پر راجا رہے ہر بات پر کہ من جو بھگوان کی تیج مل رہا ہے آنسک اسی کے آدھار پر اس پر من جو ہے اندریوں کے ادھین نہ رہے بلکہ سوامی بھاؤ مطلب بھگوان کے انسار چلنے کی پوری چھمتا رہے اور اس پر راجا بھاؤ بنا رہے تو اس پرکار سے ارجن ایک چتریس شیڑی کا سادھک تھا دوسری جگہ کے شلوک میں کہتے ہیں کہ ارجن تو نے ہمارے جو روپ کو دیکھا ہے یا نہ ویدوں کے دوارا نہ تپ کے دوارا نہ ج کے دوارا نہ دان کے دوارا نہیں دکھا جا سکتا اسے کے تم ہی نہ میں کوئی دیکھا ہے نہ بھوت میں کوئی دیکھا ہے نہ میں کوئی دیکھے گا ارات ارجن کے سوائے بھگوان کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے پھر اگلے ہی شلوک میں کہتے ہیں بکتا تورنیا شکیہ اہم درجن جات کہ ہے شریشٹھ تپ والے ارجن کہ اننیہ بھکتی کے دوارا میں انکتی کے دوارا ارتھات میرے سوائے ان کوئی بھی دیوی دیوتا کسی کا بھی اسمرن نہ کرتے ہوئے ارتھات کا اسمرن کرتے ہوئے انن شردھا کے دوارا میں دیکھنے کے لیے تتھا تپ سے جاننے کے لیے تتھا پرویش کرنے کے لیے سلبھ ہوں اب بتائیے یہ بات دونوں یکت سنگت نہیں ہے وہاں کہتے ہیں کہ ارجن تمہارے سوائے کوئی دیکھ نہیں سکتا یہاں پر کہتے ہیں کہ بھکتی کے دوارا جو ان بھکت ہے شردھا ہے جس میں جو کوئی بھی ہے وہ دیکھ سکتا ہے ارتھات جو ارجن ایک روپک ہے انوراگی بھکت ہے جو بھی جس کے اندر انوراگ ہے بھکتی ہے پریم ہے شردھا ہے سمرپڑ ہے وہ ارجن ہے بھگوان کو دیکھنے کے لیے نرسری والا سادک جو چتری کی شرح میں جس میں شردا ہے سمرپان بری پرکار کی یوگ چھ کی جمع اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تب جا کے سادک نر سر میں ہوتا ہے اب دیکھیے رامائن میں ہی اسے بتایا گیا ہے کہ مانس روگ میں بتایا کہ ایک ویاد بس نرم رہیں ساد بہ ویاد پیڑ سنت جیو کہوک مل ہے سماد کہ ایک ویاد سے نر مر بھی جاتا ہے ایسی بات نہیں کہ نر سادھنا کی انتم اوستھا ہے یہاں سادھنا کی پریپک اوستھا ہے نر سیڑھی سماپت بھی ہوتی ہے تو ویادھی کیا ہے جس ویادھی چھو جائے تو نر سماپت ہوتا ہے تو بتائے کہ مانس روگ بتائے کہ موہ سکل ویادین کر مولا جنت پن اپجے سولہ کام بات کف لوپ اپارا کورد پت نت جا چاتی جارا تینوں بھائی سن پات دکھدائی کا مو ہے اس سے انت روگوں کی شریر میں آپ کے روگ ہے اسی پرکار سے آپ کے من کے انترال میں گوسامی تلسی جاج نے بتایا کہ یہ روگ ہے کام بات کا روگ ہے کف یہ کام بات کف لوب لوبھ جو ہے کف کا روگ ہے پت نتاتی جارا اس پرکار سے بتایا کہ ممتا داد کنڈ عرصائی ہرس وشاد گرہ بہتا کہ ممتا کیا ہے داد کا روگ ہے کنڈ عرصہ عرشیا جلن جو ہے کھجولی کا روگ ہے ہرس وشاد یہ گلے کا روگ ہے پھر کہتے ہیں کہ پر سکھ دیکھ جرئی سو چھ جو دوسرے کو سکھ دیکھ کر جلن ہوتا ہے پر سکھ دیکھ جرئی سو چھ آ کشٹ دشتا من کٹلئی کہ دوسرے کو دیکھ کر جلن ہوتا ہے وہ چھئی روگ ہے اور کٹلتا یہ کٹھ کا روگ ہے اس پرکار سے بتایا کہ اہنکار اتی دکھڈ مروا دمب کپٹ مد مان نہروا جگ ود جڑ مت سر ابا کہ روگ انیکا اس میں دس پندرہ پوائنٹ بتایا کام کرودھ لوب عشیا ڈاہ جلن ہرس وساد یہ سب تین پرکار کی اسنا نانا پرکار کی چھائیں یہ سب جو ہے روگ ایک من کے انترال میں ہے لیکن ایک بیاد بس نرم رہیں اگر اس میں سے ایک ویکار کام ہے کودھ ہے لوب ہے موہ کوئی بھی ایک ویکار چھو جاتا ہے نر تو نر سی سے چوت ہو جاتا ہے ارتھات کام کرو لوبھاد مت پربل موہوں کے دھار تین می ات دار دکھد مایا روپی نار مایا روپینار جو ہے یہ مایاروپینار سمپور وکاروں کا جو ادم بتایا گیا ہے کام کرو لو موسی کے یہ سب لڑکے ہیں تو یہ ویکار اگر چھو جائیں تو نرچیت ہو جاتا ہے کیونکہ اس ستر پر آمنے سامنے ویکار ہیں لیکن سادک اس سے جیسے کہ آپ ندی کنارے ہیں ندی کنارے کھڑے ہیں لیکن کوئی آپ کو دھکا دے تو ندی میں چلے جائیں گے تو اسی پرکار سے اگر ایک ویکار بھی چھو گیا ہمارے انترال میں تو ہم نر سے چیت ہو جاتے ہیں تو نر کوئی ایسا سوروپ ہے کہ وکاروں سے الگ ہمیں رہنے کی چھمتا آ گئی یہ بھگوان کی نرسن میں چل کر ہی ہوتا ہے دوسری جو کہتے ہیں کہ ناتھ یہ پارتی جی کہتی کہ ناتھ ناتھ دریا نر تن کے ہیتو مئی سمجھائے کہوں بسکرت کہ بھگوان کس لیے اس نرسری کو دھار کیے کہتے ہیں اسر مار تھاپئی سورن راکے نج سیتارے جس رام جنم کرسور مار کی بھگوان کو نر شریر دھارن کرنے کا ادشیہ ہے کیا اصور مار جو کام کرو لو می وکار ہیں ان کو دمن کرنے کے لیے اصر مار راکے سورن سور کوئی دیوتا کا مت دیوی سمپتی ویک براغ سم دم نیم جس کے لیے ساد پرل ہے اصور مار تھا اس بھلی پر دیکھنا کرنے کے لیے جس سے بھگوان کا درشن ہو سکے تو ان ویکاروں کو دمن کرنے کے لیے دن کے لیے نرسری کو دھار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں رام بگت ہت نر تن سی سنکٹ کے ساتھ سکھاری کہ بھگت کے ہت کے لیے بھگوان کوئی الگ ستاہ لیکن اس نر شریر میں نر شریر کی نر شریر کی سری میں آنے پر سادوان بھلی پرکار ہردی سے جاگرت ہو جاتے ہیں اس کے انترال بولنے ڈولنے لگتے ہیں اب دیکھیے رامائن جو ہے ایک روپک ڈگ سے بتایا گیا ہے جیسے ایک راون ہوا ایک رام ہوئے وہ تو ہوئے لیکن ایک مہاپر نے آپ کے انتر کی گھٹنا بتایا گئی اما رام گڑ گڑ پنڈت من پاو بیرت اہنکار راون بسا کایا گڑھ کے لنگ یہ مہاموہ راون بسا کایا گڑھ کے لنگ شریر میں ہی مہاپر نے بتایا کہ موہی راوت ہے اس میں کہا پچوٹی میں کرو نواسا جب لگ کرو نساچر ناسا کہ اب میں ایک للت لیلا نر کی للت لیلا پاؤن پوتر کرنے والی سوہا کرنے جا رہا ہوں تم اس اگنی پروشٹ رہو اب دیکھیے بھگوان رام نے یہاں پر سے کتنی اصروں کا ودھ کیا بانر سینا کو لے کر کے اسنکھ جو ست سموہ جن اس کے اسنکھ پریوار تھے راوڑ کے ست سموہ جن اسنکھ پریوار تھے تو اس کے ناش کرا دیا لیکن کہتے ہیں کہ یہ للت لیلا ہے اس کو رودر بھینکر بھیاوہ کہا جا سکتا ہے خون کی ندی بہ گئی لیکن للت لیلا ہے واست میں سادھک کے انترال میں یہ سمپور وکار یہ بھگوان بھلی پرکار سے رتھی ہو کر کے کام ہے کورد ہے لوب ہے موہ ہے یہ سمپور ان جو اثروں کا ایک روپک مہا پروشوں نے بتایا کہ آپ کے انترال میں لوب نارنتک ہے کام جو ہے میگنات ہے یہ سب وکاروں کو بھلی پرکار سے بھگوان اب دمن کرنے لگتے ہیں یہی للت للا ہے سادھو کو پوتر کرتے ہیں کشور جیوناشی جو بھگوان کا انش ہے چیتن امل سہ سکھ راشی ہم اسی روپ میں استھاپت کرنے کے لیے بھگوان یہاں اب تک ہم جو مایا سے گرست ہیں مایا سے لپمان ہو کر کے ہم جیو کی شرح میں آ گئے ہیں ہمیں جیو کی شرح سے ہٹا کر بھگوت سوروپ کی طرف لے چلتے ہیں اب دیکھیے اسی شرنی کا تھا بھیبھیشن کہ جننی جنک بند ستدارا تن دھن بھون پریوارا سب کی ممتا تاگ بٹوری مم پد من ہی باندھ ڈوری کہ وہ سب یوگتا کہ جننی جنک بند یہ سب کی جو ممت کے دھاگے تھے ان کو سمیٹ کر جو بھگوان کے چرنوں میں باندھ لے تو بھگوان کہتے ہیں کہ سگن پر ہت نیت نیم تین پران سمانتے جن کے دج پد پریم کہ یہ سب سگن کی اپاسنا دج کا مطلب براہمڑ جو مہاپروش ان کے چرنوں میں پریم یہ سب یوگتا بھی بھیشن میں تھی نر وہ بھگوان کو پرا کے سمان پیارے ویکتی ہے نر شرنی والا کیونکہ بھگوان کو جب راو کی شرح چھوڑ کر بھگوان کے شرن میں آیا ترنت بھگوان نے تلک کر دیا اسے لنکیش کی اپاسی دیا جو اب تک راو آپ کے انترال میں موہج کرتا ہے وہ موہ کے ادینستھ آپ کار کرتے ہیں اب بھگوان وہاں پر جیو کو وہاں کا مالک بنا دیتے ہیں اراتا جیو اپنے سہ سو روپ کی طرح وکس ہونے لگتا ہے وہ پوشپ برہمانڈ لنکا دن من روپاری جو سریشی برہمانڈ ہے اس میں موہ سادو کو نچاتا رہتا ہے اسی کے تھپیڑے میں جیو لاد جوتا کھاتا ہے لیکن اب بھگوان کے شرم میں آ گیا جیو وہی بھی جیو ہے اور بھگوان وہ لنکیش ارتھات وہاں اس مائک پروتی کا مالک بھگوان بنانے لگتے ہیں چونکہ تین اور پران سمان تھے بھگوان شنکر بھی نرمنڈوں کی مالا پہنے رہتے ہیں دیکھے ہوں گے آپ فوٹو میں یا شاستروں میں آیا ہے تو وہی کا مطلب تین نر پراڑھ کا مطلب پراڑھ کے سامان وہی نر نرمڈوں کا مطلب ایسے بھگت کے من مست کو بھگوان اپنے ہردے میں دھار کر لیتے ہیں اب سوچنے سب نے کی کھمتا اس میں نہ رہتی نہیں ہے بھگوان جو ریلے کرتے بھگوان جو بدھ میں دیتے ہیں اسی کے آدھار پر سادھک چلتا ہے تیسام ستان بہ بھگوان وہ بدھ دیتے ہیں اب اپنی بھائی ختم سماپتھ کو دھارن کر لیے یہی نرمنڈو کی مالا پور دادا گردیو کہتے تھے کہ ہو میں ہو میرے بھگوان پہرا دیتے ہیں رچا کرتے ہیں میں پت ہونا چاہوں تو میں پتھ بھگوان ہوکھے نہ دیں ہیں تو دادا گردیو نرس میں تھے وہ ستسنگی مہاراج بھی اسی بات تو کہتے تھے کہ ہو سب سے غریب کون ہے اپنے بھکتوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ مہاراج وہ گائے ہے جو کھوٹے سے بدھی رہتی ہے چاہے اسے کسائی کو بیچ دیجیے چاہے کسی کو بیچ دیجیے کچھ بولتی نہیں ہے دوسرے نے کہا کہ سب سے غریب بٹیا ہوتی ہے اسے کسی کے ہاتھ پکڑا دی چلی جاتی ہے لیکن ستسنگ مہاراج بولے کہ نہیں ہو وہ سب سے غریب وہ سادھک ہے جو بھگوان کے انترنگ میں چلنے والا ہے اس سادھک کو بھگوان چاہے شیر کی گفام بیٹھا دیں چاہے سانپ کے بل کے پاس بیٹھا دیں چاہے گھنگھور جنگل میں اسے رہنا پڑتا ہے بھگوان کے بردھس کے نیچے ہے اس کے اندر دینتا ہے آجیا پالن کرنے کی چھمتا ہے تو یہ نر جو ہے ایک استھتی وشیش ہے سادھنا کرتے کرتے جب چھتری کی شرح میں سادھنا چلی آتی ہے بھگوان پوری طرح سے ہردے سے جاگر ہو کر سادھنا کا مارگ پرشن کرنے لگتے تب ہم جا کر نر کی شرح میں آتے نر کا رہنے لائق ہوتے ہیں کہتے کہ نر شریر درجے پر پیڑا کر رہی تھے سہی مہا بھو بھی اگر نر استھتی آ گئی ہم پھر بھی ہم اس پر پیڑا کا مطلب کہ

جو سنسار اب تھا تک ہمیں بادھا ڈالتا تو وہ ہٹ گیا لیکن سادک اس ستر پر بھی لاپرواہی کرتا ہے اگر بار بار آگیا اکن کرتا ہے تو وہ بھی چوت ہو سکتا ہے کیونکہ بھگوان کھڑے ہیں وہ چانس دیے ہیں لیکن لاپرواہی کرنے پر ایسے وشوامت تھے کتنے اچھے اچھے سادھک تھے لیکن وہ بھی چوت ہوئے لیکن پھر دڑھتا کے ساتھ لگے کامیابی ملی تو اس پرکار سے ہم نے یہ بتایا کہ ہمیں جو منشیہ ہے نر ہے کہتے ہیں یہ سب اپیت ہے کیونکہ یہ سب یوگیتا ہے ہمارے اندر وشو میں رمن نہ کرنے کی ہے نہ رمتے نر لیکن اگر اس کا سمے رہتے ہم سدپیوگ نہیں کرتے ہم آپ روز کھوج نہیں کرتے بھجن نہیں کرتے دو قدر نہیں چلتے ہیں تو واستو میں پوری طرح سے ہم نر کہلانے لائق نہیں ہیں ماتر کیول ہم منوج ہیں مانو ہے آدمی ہے جن ہے اگر تھوڑا سا بھی ہم بجن چنتن کر رہے ہیں منن کرنے کی پروتی ہے دو قدم ایشور پت پر چلتے ہیں تو واست نر کرانے لائق ہو گئے ہم کیونکہ اس دن سے ہم نر کی طرف بڑھ چلے اس لیے <coughs> ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پنیاد تلسی سنگت ساتھ کی کٹے کوٹ اپرا بولے سری سد گردی بھگوان کی جے